جن ملکوں پہ حملہ کیا گیا وہاں پہلے حکومتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں انہیں دباؤ میں لا کر کیمپ بند کرائے جا سکتے تھے انہیں کسی کے دباؤ میں لا کر کام روکا جا سکتا تھا اپنا افغانستان میں کسی کی حکومت اخپل خاور اخپل اختیار جو مرضی کرو جہاں کیمپ کھولو جہاں بیٹھو جہاں اٹھو نہ پولیس نہ سی آئی اے نہ کچھ عراق پورا مجاہدین کے لیے بہترین جنت گاہ بن گیا اب نہ صدام کے لوگ نہ کوئی اور لوگ نہ ادھر کے لوگ نہ ادھر کے لوگ جو ایجنٹ جاتا ہے اپنے کمرے تک محدود رہتا ہے تمہاری پہلی تدبیر ناماب دوسری تدبیر کی طرف آؤ تم جس جس کو مارو گے اس کے خون کے ہر قطرے سے مجھے مجاہد پیدا ہوگا کمانڈر پیدا ہوگا وہ مجاہدوں کے لیڈر زندہ ایک لاکھ کے مر کے سوا لاکھ کے ہو جاتے ہیں ذرا انہیں مار کے تو دیکھو پھر ان کی قیمت کا ان کی اہمیت کا ان کی باتوں کا اندازہ لگانا جو شہید ہو گئے باقی انہی کی برکت سے جی رہے ہیں جو اور شہید ہوں گے ان کی برکت سے اور آئیں گے یہ تدبیر بھی تمہارے منہ پر واپس تنظیموں پہ بینڈ لگا دو پہلے تنظیمیں تھی نظر آتی تھی کسی کا دباؤ کسی کی کسی کی بات اب جب آزاد آزاد ہوں گے ہر شخص کی اپنی راہ اپنی جنت جو رب کو بک چکا اس نے تو جان دینی ہے تنظیم ملے یا نہ ملے پلیٹ فارم ملے یا نہ ملے تم بڑی تنظیم چھوڑو گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے کسی کے قابو میں نہیں ہوں گے کسی کے قبضے میں نہیں ہوں گے تمہاری نظر میں نہیں ہوں گے زیادہ فعال ہوں گے زیادہ تیز ہوں گے جالی لوگ بھی آ جائیں گے لیکن اصلیوں کی کمی نہیں رہے گی تم پیسہ زمین پہ بند کرو گے رب آسمان کے دروازے کھول دے گا حضرت خالد بن ولید سے پوچھا تھا رستم نے کہ سات ہزار کا لشکر لائے ہو کوئی کمک کی توقع ہے فرمایا اما من الارض فلا زمین سے کوئی توقع نہیں مگر ہم پہ جب زمین بند ہوتی ہے آسمان ہم پہ کھل جایا کرتا ہے تم نے پیسے بند کیے خدا کی قسم کوئی بھی بھوک سے نہیں روکا کسی کی بندوق کی گولی کم نہیں ہوئی